حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو کو گمراہی میں ڈالا ہے ہے ممکن کہ میری اولاد بھی یہ گمراہ کر دیں لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بنتے ہیں اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے کہ تلاوت فرمائی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میری امت میری امت اور بے اختیار رو پڑے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جبکہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا بات رلا رہی ہے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی ان کو بتائی جبکہ وہ اللہ اس بات سے زیادہ اچھی طرح آگاہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ننانوے